بسم اللہ اللہ الرحمن الرحیم شروع کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے ویل لکل ہمزت لمزہ ہر تان آمیز اشارتیں کرنے والے چغل خور کی خرابی ہے الذي جمع مالا وعدده جو مال جمع کرتا اور اس کو گن گن کر رکھتا ہے ان ماله اخلده اور خیال کرتا ہے کہ اس کا مال اس کی ہمیشہ کی زندگی کا موجب ہوگا فی الحطمہ ہرگز نہیں وہ ضرور حتمہ میں ڈالا جائے گا وما ادراک ما الحطمہ اور تم کیا سمجھے کہ حتمہ کیا ہے نار اللہ الموقدہ وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے التي تطلع على الافئده جو دلوں پر جا لپٹے گی انها عليهم سودہ اور وہ اس میں بند کر دیے جائیں گے فی عمد یعنی آگ کے لمبے لمبے ستونوں میں